تو جو وصیت کو سنس نہ کر بدل دے اس کا گنا انہیں بدلنے والوں پر ہے بے شک اللہ سنتا جانتا ہے